جناب قیس بن ابو حازم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے تھے تو یہ دھوپ میں کھڑے ہو گئے تو آپ نے انہیں حکم دیا تو سائے میں چلے گئے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو بائیس